سیدہ صاحب رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے وہ کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا انہوں نے مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز سے آدھی ہے حدیث نمبر چوبیس سو بتیس مسند احمد